قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنے کی فکر میں کہاں پڑے ہو فکر اس بات کی کرو کہ جب وہ آئے گی تو اپنی ان گمراہیوں کا تمہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا یہی بات ہے جو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تاریخ پوچھنے والے ایک شخص سے فرمائی تھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک شخص نے زور سے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کیا کہنا ہے اس نے کہا قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بندے خدا وہ تو بہرحال آنی ہی ہے تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے تفیم القرآن